Syed Irfan Ahmed Kamyabi digest Karachi triple W happy Pakistan dot club فرش پر یا کرسی پر آرام سے بیٹھ جائیے اپنا سر گردن کمر سیدھی رکھیے لیکن اس میں کوئی تناؤ یا کھچاؤ موجود نہ ہو آنکھیں بند کر لیجیے اور آنکھیں بند کرنے کے بعد نارمل اسپیڈ میں سانس لیتے رہیے سانس لیتے ہوئے اپنی تمام توجہ دیجیے اپنی سانس پر نارمل اسپیڈ میں سانس لیتے ہوئے نارمل رفتار میں سانس لیتے ہوئے کہ جیسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آپ سانس لیتے ہیں سانس لینا جاری رکھیے سانس نکالنا جاری رکھیے اور تمام توجہ رکھیے آپ اپنی سانس پر focus your breathing while you breathing and focus you breathing breathing you you out. Out اور اگر سانس کو فوکس کرنے میں کوئی دقت ہے تو آپ توجہ کر سکتے ہیں اپنی ناک کے نتنوں پر If you have any difficulty to focus your breathing, you may focus your nostrils. سانس لیتے ہوئے توجہ دیجیے اپنی ناک کے نتنوں پر کہ ناک کے نتنوں سے داخل ہوتی ہے ہوا آپ کے بدن میں اور جب سانس نکالتے ہیں آپ تو سانس خارج ہوتی ہے آپ کے بدن سے ناک کے نتنوں کے راستے آپ کی تمام توجہ آپ کی ناک کے نتنوں پر فوکس یور بریدنگ اور focus your nostrils while breathe in and breathe out focused just ناسٹس Breathe Breathe in. out. سانس لیتے ہوئے تمام توجہ ناک کے نتنوں پر سانس نکالتے ہوئے تمام توجہ ناک کے نتنوں پر صرف ناک کے نتنے اور بس جاری رکھے ہوئے اپنی سانس لینے کو سانس نکالنے کو نارمل اسپیڈ میں نارمل رفتار میں Breathe in. Focus your breathing. Breathe out. Focus your breathing. Focus your nostrils. اور اس دوران میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی توجہ سانس لیتے ہوئے یا سانس نکالتے ہوئے چلی جائے ماضی کے کسی واقعے کی جانب یا کسی مستقبل کے پریشانی کی جانب ایسا نارمل ہے ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کا ذہن آپ کا مائنڈ ایک مونکی مائنڈ ہے کہ جیسے بندر کبھی ایک شاخ پر تو کبھی دوسری شاخ پر اس لیے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں جیسے ہی آپ کو یہ ادراک ہو احساس ہو کہ آپ کی توجہ آپ کی ناک کے نتنوں پر سے ادھر ادھر ہو چکی ہے تو ایک لمحے کے لیے اپنی سانس کو روکیے ہولڈ یور بریدنگ جیسے ہی آپ اپنی سانس کو روکتے ہیں آپ کا خیال آپ کی توجہ دوبارہ آپ کے قابو میں آ جاتا ہے اور جب آپ کا خیال آپ کے قابو میں آتا ہے تو اسے دوبارہ فوکس کیجئے اپنی ناک کے نتنوں پر اور پھر نارمل اسپیڈ میں نارمل رفتار میں سانس لینا شروع کر دیجئے اور توجہ دیتے رہیے اپنی ناک کے نتنوں پر یہ بہت ممکن ہے کہ ناک کے نتنوں پر توجہ دیتے ہوئے دس منٹ میں کئی بار آپ کی توجہ آپ کے نتنوں پر سے ہٹ جائے ماضی میں چلی جائے یا مستقبل میں اس سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں یہ آپ کی کمزوری یہ آپ کی خامی نہیں ایک فطری عمل ہے اسے قبول کیجیے اور توجہ دیتے رہیے اپنے ناک کے نتنوں پر یا اپنی سانس پر نارمل اسپیڈ میں سانس لیتے ہوئے یہ بھی غور کیجئے کہ جب آپ سانس لیتے ہیں تو کیا سانس دونوں نتنوں سے برابر آ رہی ہے یہ این ممکن ہے کہ سانس ایک نتنے سے زیادہ آ رہی ہو اور دوسرے نتنے سے کم آ رہی ہو کیا انداز ہے آپ کا سانس لینے کا سانس لینے کا آپ کا جو بھی انداز ہے وہ درست یا غلط نہیں بس وہ ہے اسے قبول کیجیے ایکسپٹ اور جب آپ سانس باہر نکالتے ہیں ایکسیل کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی توجہ آپ کے ناک کے نتنوں پر یقیناً موجود ہے اور آپ غور کرتے ہیں کہ آپ کی سانس دونوں نتنوں سے برابر خارج ہو رہی ہے یا ایک نتنے سے زیادہ اور دوسرے نتنے سے کم خارج ہو رہی ہے جو کچھ بھی ہے یہ آپ کا نیچرل اسٹائل ہے اسے قبول کیجیے ایکسپٹ کیجیے سانس لیتے ہوئے آپ کی ناک کے نتنوں پر کیا سینسیشن ہے اور سانس نکالتے ہوئے آپ کی ناک کے نتنوں پر کیا سنسیشن ہے آپ جو بھی ایکسپیرئنس کرتے ہیں سانس لیتے ہوئے اور جو کچھ تجربہ کرتے ہیں سانس نکالتے ہوئے وہ درست یا غلط نہیں بس وہ ہے وہ آپ کا نیچرل اسٹائل ہے اسے قبول کیجیے اور اپنی تمام توجہ رکھی اپنی ناک کے نتنوں پر توجہ دیتے ہوئے اپنی سانس پر اپنی ناک کے نتنوں پر آپ مزید اس بریدنگ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو جاری رکھیے اور جب آپ کا جی چاہے تو اسی طریقے سے سانس لیتے ہوئے آہستہ آہستہ اور فوکس کرتے ہوئے اپنے ناسٹلس کو اپنی نتنوں کو اپنی آنکھیں کھول دیجیے